اب دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب کو تشریف لا رہے شیخ الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده اما بعد قال النبي صلى صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بھائیوں بڑے بڑے خطابہ آقا نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے اظہار میں حصہ لے چکے ہیں میں ایک ادنا قسم کا مدرس ہوں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دو نظام ہیں ایک نظام تشریح ہے اور ایک نظام تکوینی ہے یہ مختصر سی ایک علمی سی بات ہے اللہ کا ایک نظام تکوینی ہے اور ایک نظام تشریح ہے تشریح میں اللہ پاک نے احکام دیے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یہ اپنی مرضی پر موقوف ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے پڑھے گا ثواب ملے گا اللہ راضی ہوگا نہیں پڑھے گا اللہ کا نافرمان کہلائے گا ایک نظام تکوینی ہے تکوینی نظام وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ کا آسمان بن چکا اللہ کی زمینیں بن چکی جنت تیار ہو چکی نعوذ باللہ جہنم تیار ہو چکی انہی تکوینی نظام میں جیسے اللہ کے صفات ہیں اللہ قادر و مختار ہے کوئی دنیا ساری مان لے تب بھی وہ قادر و مختار ہے کوئی خدا خاصا نہ مانے تب بھی وہ قادر و مختار ہے اللہ کا آسمان بن چکا سارے مان لیں تب بھی وہ بن چکا ہے کوئی بھی خدا نہ خواستہ نہ مانے وہ بن چکا ایسے ہی اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرے پیارے نبی حضرت خاتم النبیین آقا نامدار یہ آخری نبی بن چکے یہ آخری نبی یہ اعلان اللہ کا تکوینی ہو چکا اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسلمان مانتے ہیں تب بھی نبی پاک خاتم النبیین جین قادیانیوں جیسے بے ایمان نہیں مانتے تب بھی وہ اس لیے بھائیوں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا نہ خطرہ تھا نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ علماء حق اپنی جانیں لڑا دیں گے وہ اس لیے نہیں کہ نبی پاک کی ختم نبوت کو خطرہ تھا وہ تو خاتم النبیین بن چکے ہم اس لیے یہ سارا کچھ اعلان کر چکے کر رہے ہیں کہ تاکہ قیامت کے دن نبی پاک کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی سعادت مل جائے اس لیے میرے بھائیوں یہ تکوینی نظام ہے جیسے اللہ کے آسمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نبی پاک کی ختم نبوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو ایک مشہور واقعہ ہے آپ کو پتا ہے سیدنا حسان ابن ثابت دربار نبوت کے شاعر تھے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا قصیدہ لکھا تو کسی نے انہیں کہا کہ حسان تو نے تو آقا نامدار کی ناموس کا حق ادا کر دیا اس کے بیان کا تو ان کا وہ مشہور شعر ہے کہ مائے مدح تو محمدم بے مکارتی ولا مدہ تو تو مکارتی محمدی میاں میں نے اپنے قصیدے سے آقا کی ختم نبوت اور اس کی عظمت کا حق نہیں ادا کیا میں نے آقا کے عظمت بیان کر کے اپنے قصیدے کو شان والا بنا دیا تو بھائیو نبی پاک کی ختم نبوت باقی تھی باقی ہے باقی رہے گی یہ اس قسم کے شاہین ختم نبوت اور ہمارے اکابر حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب اور ہمارے اکابر میں حضرت مولانا عبد المجید صاحب اس وقت بھی بیٹھے آقا نامدار کے روزہ اقدس پر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو وہ محض اس لیے ہے کہ ہم نے باقی رہنا ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قیامت کی صبح تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس عقیدے کے ساتھ پوری طرح وابستہ رہ کر قیامت کے دن آقا نامدار دار کی شفاعت کا حقدار بنائے وہ آخر و الحمدللہ